تو انہوں نے اس کی کونچی کاٹیں تو سالح نے کہا اپنی گھرو نون گونا میں تے دن اور برت لو فائدہ اٹھ لو یہ ودا ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا